استغفار کی جامع مسنون دعائیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہ فلی اللہ ارحمنی اللہ تجاوز عنی عفو عنی کے بارے میں فرمایا کہ میرے چچا نے بتایا کہ ان کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی فائدہ بعض روایتوں میں فعن کا آفو الغفور کی زیادتی بھی آئی ہے عن عبد اللہ ابن جعفر الرحم اللہ کال فیشہ نہا اللہ الحلیم الکریم الآخری قال عبد الله بن جعفر رحمه الله عليه اخبرني عمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات